Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 4 of the Database Management System course. Before starting today's lecture, let's review the previous lecture briefly. In the last lecture, we were discussing the 3-level architecture of the database, and out of 3 levels, we have discussed 2. We discussed the external schema and the conceptual schema, and we saw different examples where we uh, we saw the relationship between these two schemas and how do we get different views from the same conceptual schema. Today we will proceed with this discussion and we will discuss the internal schema. So let's start our lecture today. This is a review of today's lecture. Today we are going to discuss the three-level architecture, then we will discuss the data independence, and finally we will discuss different aspects of the database management system internal or physical view before discussing this view let me give you a brief explanation عام طور پہ انٹرنل اور فزیکل لیول سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے یعنی جب آپ جنرل ڈسکشن کریں تو بے شک آپ انٹرنل لیول اور یا انٹرنل ویو اور فزیکل ویو کو ایک ہی چیز مراد دے لیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے چنانچہ آل دو کہ آپ دونوں کو سیم لیں گے لیکن میں وہ فرق جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج جو فزیکل یا ہے اس کا تعلق ہے ڈیٹا کی ایکچوئل ریپرزینٹیشن کے ساتھ اور ایکچوئل ریپرزینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ representation of the data on the disk اب یہاں سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ڈیٹا ہمیں اسکرین پر نظر آتا ہے اور جس طرح سے پریکٹیکلی وہ ڈسک پہ اسٹور ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ڈسک پہ جو چیزیں اسٹور ہوتی ہیں وہ بائنری فارمیٹ میں اسٹور ہوتی ہیں اور جیسے ہم ان کو کریکٹرز میں چاہے وہ کریکٹرز انگلش کے ہوں چاہے وہ فگرز ہوں چاہے وہ ڈائگرامز ہوں چاہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہو وہ ہمیں کنورٹ ہو کے یعنی زیرو اور ون کی جو ریپرزینٹیشن ہے ڈسک کے اوپر وہ کنورٹ ہو کے ہمیں اس فارم میں نظر آتی ہے کہ جو کہ اسکرین پہ نظر آتا ہے تو آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس کی فزیکل لیئر ہے کہ جو فزیکل لیول ہے اس سے کیا مراد ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے انٹرنل ویو کے اندر جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ یہ سلیکٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا کو ایکچولی ریپرزینٹ کیسے کیا جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کنسپٹل ویو ڈیفائن کر لیا یہ وہ فارمیٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایکچولی ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں نا the thing is that they are different possibilities of storing the same thing into the computer or on to دا ڈیسک تو یہاں پہ بیسڈ on different criteria or sometimes the guidelines given by the D B A D B M S یہ سلیکٹ کرتا ہے کہ ان ڈفرنٹ پاسبلٹیز میں ڈیٹا کو کس فارمیٹ میں اسٹور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہم کنسپچل ویو پہ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں فزیکل لیئر میں جا کے ڈی بی ایم ایس اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرتا ہے اب وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اس سے عام یوزر کا کنسرن نہیں ہے because the data to store the data and to perform different processing on the data is why they are not of much concern for the user of the database but anyway اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جو کہ فزیکل لیول پہ جا کے D B M S data میں ایڈ کرتا ہے آئیے چلتے ہیں آگے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے زیادہ تر ڈی بی ایم ایس اس میں خود پلے کرتا ہے یعنی جو انٹرنل لیول ہے یا فزیکل لیول ہے وہ ڈی بی ایم ایس کا اپنا کنسرن ہے لیکن اس میں ڈی بی ایم ایس کا جو لائزان ہوتا ہے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ because operating system is at a layer that is lower than the D B M S اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس کو آپریٹنگ سسٹم کی لیئرز کو یا آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ڈیوائسز جو کہ استعمال ہو رہے ہیں چاہے وہ ڈسک ہے چاہے وہ پرنٹر ہے یا کوئی اور ڈیوائس ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو ہینڈل کرنا وہ ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی نہیں رہتی بلکہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کی جو فیسلٹیز ہے انہیں کو استعمال کرتا ہے تو یہاں پر ڈی بی ایم ایس کا لوور لیول پہ آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنرل ڈسکشن کے طور پہ ہم انٹرنل ویو کو اور فزیکل ویو کو سیم لیں گے لیکن جہاں پہ میں ان کے فرق کی طرف جاتے ہوئے میں صرف بات کروں گا انٹرنل ویو کی انٹرنل ویو وہ لیول ہے کہ جو کہ ڈی وی ایم ایس خود مینج کرتا ہے یعنی انٹرنل ویو تک جو ہے وہ اس کی فارمیٹنگ جو ڈیٹا کی ہے یا ڈیٹا کو پلیس کرنا ڈیٹا کو ارینج کرنا وہ ریسپانسبلٹی ہے ڈی وی ایم ایس کی اس کے بعد جو ہے دیٹ از فزیکل ویو اور mind it physical view is not included in the three level architecture in the three level architecture strictly speaking ہمارا تعلق یا آرکیٹیکچر کا تعلق جو ہے وہ صرف انٹرنل لیول تک ہے اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ صرف انٹرنل لیول کنسپچل لیول اور ایکسٹرنل لیول کا ریسپانسبل ہے یا ان کا ان کو ٹیک کیئر کرتا ہے جبکہ سے بلو جب ہم فزیکل لیول کی بات کرتے ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ وہ جو زیرو ون کی لینگویج میں یعنی بائنری لینگویج میں جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے پریکٹیکلی ڈسک کے اوپر that is not concern of even the D B M S وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنل لیول پہ جو ریکارڈ ہے اس کو تیار کر کے جو اس کے بعد جو ڈی بی ایم ایس ہے that will hand over that record to the operating system obviously along with the appropriate guidelines appropriate directions or in directions کے مطابق ان کمانڈس کے مطابق ان گائیڈ لائن کے مطابق جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ پریکٹیکلی اس ڈیٹا کو یا اس ریکارڈ کو ڈسک پہ اسٹور کرے گا چنانچہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے internal record single store record یعنی final format of the record جس میں کہ ریکارڈ پریکٹیکلی اسٹور ہوگا اور میں جیسے کہ ابھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ the data that we see at the conceptual level the data at the internal level it would be different why the D M S certain certain certain into that record اور اس لیول پہ جو ریکارڈ بنے گا اسے ہم کہیں گے انٹرنل ریکارڈ جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس میں صرف وہی نہیں ہوگا کہ جو ہم کنسپچل لیول پہ دیکھتے ہیں بلکہ اس میں کچھ اور بھی ڈیٹا شامل ہوگا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا کہ عام طور پہ یہ وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ ہم نے انٹرنل لیول پہ دیا ہوا ہے ہوتا صرف یہ ہے کہ وہ اب فزیکل لیول پہ جا کے آپریٹنگ سسٹم انٹرنل لیول جو ریکارڈ تھا اس کو کنورٹ کر لیتا ہے بائنری فارمیٹ میں in order to finally place it on the disk or any device it is the responsibility of the operating system آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان تمام اسکیمز کو ریوائز کر دوں کہ ایکسٹرنل ویو جو ہے وہ وہ ویو ہے کہ جو آپ کے یوزر جو ہیں اینڈ یوزر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو کنسپچل ویو ہے وہ ویو ہے کہ جو کہ آپ کا ڈی بی اے دیکھ رہا ہے and this provide a base for all the external views ایک بات دوسری بات اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ this is the view of the whole organization or rather this conceptual view represents the database architecture database structure of the entire organization اس سے نیچے ہے انٹرنل لیول انٹرنل لیول پہ وہ جو ہم نے کنسپٹ اسکیما uh, پہ ڈیفائن کیا تھا ڈیٹا uh, وہ اور پلس اس کے علاوہ کچھ اور ڈیٹا جو کہ ڈی بی ایم ایس اس میں ایڈ کرتا ہے وہ بن جاتا ہے آپ کا انٹرنل لیول پہ یہ تینوں جو ہیں یہ لیول ہیں جو کہ تھری لیول آرکیٹیکچر میں شامل ہیں اور اس سے نیچے ہے فیزیکل لیئر یا فیزیکل لیول وہاں پر یہ ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا آپریٹنگ سسٹم کے اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے فیزیکل لیئر کو پرپیئر کر کے اس کو ڈسک پہ اسٹور کرتا ہے اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تین لیولز ہیں ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرنل کنسپچل اور انٹرنل اب بات یہ ہے کہ ان کے درمیان لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی کہ اسٹور ہے ڈیٹ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایج اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور پہ there is some conversion involved وہ کنورژن کہاں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں یہ جو دو لیولز کے درمیان لنک ہے اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے مینٹین کیا جاتا ہے انٹر اسکیما یا انٹر لیول میپنگ کے ذریعے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیول کے جو ڈیٹا آئٹمس ہیں ایک لیول کی جو چیزیں ہیں وہ لنک ہوتی ہیں ریلیٹ ہوتی ہیں دوسرے لیول کی چیزوں کے ساتھ جیسے میں آپ کو بھی دی ہے کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں ایج لیکن ایج جو ہے وہ ایسا اسٹور نہیں ہے بلکہ وہ آ رہی ہے from an attribute from a property date of birth تو بیسیکلی ہو رہا یہ ہے کہ date of birth is is is being being read from database جا رہا ہے کوئی اس پہ کیلکولیشن کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ بن رہا ہے ہمارے پاس ایج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ویو میں ایکسٹرنل لیول پہ اور کنسپچل لیول کے درمیان دیر از سم لنک دیر از سم میپنگ اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل انٹر لیول یا انٹر اسکیما میپنگ اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے کنسپچل لیول پہ اور وہ ریکارڈ میں جو ہمارا انٹرنل لیول کے اوپر ہے اس میں ایک ریکارڈ کے فلاں ایٹریبیوٹ دیکھیے کہ جب آپ انٹرنل لیول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پورا ریکارڈ ہے اس ریکارڈ میں ہر ایٹریبیوٹ کی ایک فزیکل پوزیشن ہے کنسپچل اسکیما پہ فزیکل پوزیشن کی اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ انٹرنل اسکیما پہ ہے کیونکہ ایک ریکارڈ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں مختلف خانے بنے ہوئے ہیں اور ہر خانہ جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ کی ویلو اسٹور کیا ہوا ہے تو آپ کو کنسپچل اسکیما کے اوپر جو ایک ایٹریبیوٹ ہے اس کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ جب ہم پریکٹیکلی ویلو اٹھائیں گے تو اس ریکارڈ میں سے کس خانے میں سے کس بلاک میں سے ہم اٹھا کے کے اس اس کو ایٹریبیوٹ اگینسٹ پلیس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ we have also a mapping between the conceptual level یا conceptual schema and the internal schema اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی میپنگ ہے ایک ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل کنسپچل میپنگ اور دوسری ہے کنسپچل اینڈ انٹرنل میپنگ آپ کو یہ دو میپنگ کا بھی پتا چل گیا اور ان کا پرپز کیا ہے ان کا یوز کیا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا آئیے چلتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف ایکسٹرنل کنسپچل میپنگ جو ہے وہ جو چیزیں ایکسٹرنل لیول پہ ہیں اور جو چیزیں کنسپچل لیول پہ ہیں ان کے درمیان لنک کریٹ کرتی ہے اسی طرح جو آپ کی کنسپچل اور انٹرنل لیول میپنگ ہے وہ جو چیزیں کنسپچل لیول پہ ہیں اور جو چیزیں انٹرنل لیول پہ ہیں ان کے درمیان لنک جب میپنگ کریٹ کرتی ہے اب یہاں پہ تھری لیول آرکیٹیکچر کو ہم دوبارہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کچھ نئے کمپوننٹس کیا ایڈ ہوئے ہیں یہ وہی ڈائگرام ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تینوں لیول دکھائے جا رہے ہیں اور اس میں جو باٹم موسٹ لیول پہ جو فیزیکل ڈیٹا آرگنائزیشن ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں this is is is not not the the the concern of D B M S and it it included in three level architecture here just shown for the sake of completion تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ڈیٹا پریکٹیکلی اسٹور ہو رہا ہے وہ جو انٹرنل لیول ہے جو تھرڈ لیول ہے اس سے نچلے لیول پہ اسٹور ہو رہا ہے and that is being controlled by the operating system یہ جو دو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایکسٹرنل کانسپچل میپنگ اور conceptual internal mapping. Now, they are also being shown as a part of the three-level architecture. اس سلائڈ پہ اب ہم جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہے ڈیٹا کی شکل میں یا ڈیٹا کی مدد سے آپ کو جو جو تھری لیول آرکیٹیکچر ہے یہ سلائڈ وہ ایکسپلین کرے گی ہمارے پھر وہی پرانے یوزر سلیم اور سلیما اور ان کے پرانے ویوز بائی دا وے اس میں اسکرین نہیں بنی ہوئی جسٹ آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس میں آپ پھر وہی دیکھیں کہ سلیما کا اپنا ویو ہے سلیم کا اپنا ویو ہے یہ جو آپ کو بلاک نظر آ رہا ہے basically this is representing the mapping the mapping یہاں پہ آپ دیکھیں کہ uh, جو ہمارے پاس کنسپچل لیول پہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے in the form of a table table کی شکل میں ہے ایک پراپر آرگنائز فارم میں ہے یہ again the block that we are seeing inter schema mapping یہ ہمارا ہے اس وقت بلاک دیکھ رہے ہیں this is a form of a internal record اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ارینج ہوئے ہیں ایک بلاک کی شکل میں بلاک کی شکل میں اس کو فارم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس سائز کا ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر یا آپریٹنگ سسٹم پریکٹیکلی جب ڈسک پہ چیز ریڈ کر ڈسک سے ریڈ کرتا ہے یا ڈسک پہ رائٹ کرتا ہے تو that operation is not performed in the form of a single record rather operating system جو ہے اپنی ایفیشنسی کے لیے یا ڈیو ٹو ادر ریزنس وہ ایک بلاک کی شکل میں جو ہے وہ ڈسک پہ لکھتا ہے یا ڈسک سے پڑھتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک ریکارڈ ہے وہ بلاک ایسے سے بہت بہت چھوٹا ہے چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بلاک میں ملٹیپل ریکارڈ اکٹھے ہوتے ہیں اور جب بلاک کے سائز کے ریکارڈ ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لکھنے کے لیے تو پھر اس کے بعد پورے بلاک کو جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھیجتا ہے ڈسک کے اوپر یا اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر تو یہاں پہ پہ آپ اسکرین اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو بی ایچ سے مراد ہے بلاک ہیڈر یہ وہ چیز ہے کہ دیٹ وی مینشن بفور کہ D B M S add something add few data in the data that we see at the conceptual level and that data is used basically D B M S itself for the processing اب یہاں پہ اسے ریکارڈ ہیڈر ہے یہ بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو گیا اس طرح یہ کچھ ایگزامپلس ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ڈی بی میں سیٹ کرے اور یہ اس نے ایک جو انٹرنل لیول کے ریکارڈ ہیں وہ تیار کر لیے this thing this data will be handed over to the operating system by the D B M S with appropriate instruction کہ ان کو کس طرح اسٹور کرنا ہے کس آرگنائزیشن کے تحت اسٹور کرنا ہے جب یہ کمانڈ ملے گی آپریٹنگ سسٹم کو تو وہاں پہ یہ ہوگا اس فارمیٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر وہی ڈیٹا جو کہ آپ کے پاس پہلے مطلب میننگ فل حالت میں تھا جو کہ نارمل کریکٹر میں یا ڈیجٹ کی شکل میں تھا now that has been convert in binary format اور this is basically perform by the operating system یہ جب آپ کا انٹرنل لیول کا جو ڈیٹا تھا جو ریکارڈ تھے جو بلاگ تھا when it has been convert in binary now this will be final return to the storage device اور جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے اگر آپ انورس پروسیس جب اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا بائنری فارمیٹ ہے یہاں سے جو ہے آپریٹنگ سسٹم وہ دے گا اس کو ڈی بی ایم ایس کو at the internal level D B M سے کنورٹ کرے گا اپنے انٹرنل ریکارڈ میں انٹرنل فارمیٹ میں اس کے بعد وہاں سے وہ اس کو ریڈ کرنے کے بعد کنورٹ کرنے کے بعد ڈسپلے کرے گا اس لیول میں that we are seeing at the conceptual level اور یہاں سے وہ ڈیٹا ٹرانسفارم ہوگا تھرو انٹرسکیما میپنگ اور وہ اس طرح سے نظر آئے گا آپ کے یوزرز کو سلیما کو اور سلیم کو جیسے کہ پہ دیکھ رہے ہیں dear students three level architecture is a very topic of the database and it is the topic that that I I consider declare as the basic topics and I suggest you that you you that you pay proper attention this topic اور آپ سب کو یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے اس سے آپ کو ڈیٹا بیس کورس کو سمجھنے میں اور ان جنرل ڈیٹا بیس کو استعمال کرنے میں اس کو ڈیزائن کرنے میں امپلیمنٹ کرنے میں بہت سہولت ہوگی اس کے بعد ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس ڈیٹا انڈیپینڈنس جو ہے وہ that is one of the big advantages of the database approach ایک بات and secondly it is an outcome of the three level schema architecture اس لحاظ سے ڈیٹا ڈیپینڈنس جو ہے اس کی بھی آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس سے جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ you will be properly able to compare the the file processing approach and database approach یا یہ کہہ لیں کہ you will be able to understand the advantages of the database approach properly so again this is one of the basic topics so let start data independence again major outcome of three level architecture I must tell you one thing here کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس جو ہے جنرلی وہ دو مطلب میں لیا جاتا ہے اس کے دو مطلب جاتے ہیں ہم وہ دونوں ہی مطلب یہاں پر ڈسکس کریں گے ان میں سے پہلا جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا اس وقت the immunity of application to change in storage structure and access strategy اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ایپلیکیشن پروگرامس ہیں وہ اس چیز سے محفوظ رہیں گے یا اس چیز کے افیکٹ سے محفوظ رہیں گے اگر ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اسٹوریج اسٹرکچر یا ایکس اسٹرکچر میں چینج کر لے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایز پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس آپ کو یاد ہوگا کہ in the file processing environment we studied there was a drawback that program and data interdependent اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے اس میں پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ اگر if if you you have have to to change make some change in the data اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے اپلیکیشن پروگرام پہ نہیں پڑے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسکیما میں چینج کرنا is a very serious thing اس لیے کہ جب آپ ایک جو آپ ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور data has been populated into the database اور آپ کی بہت سی اپلیکیشن جو ہیں وہ رن کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا میں بلکہ ڈیٹا کے اسٹرکچر میں اسکیما میں اگر کوئی چینج کی جائے it may prove even fatal کیوں کہ جو آپ کی اپلیکیشن رن کر رہی ہیں پہلے سے ان میں پرابلم ہو سکتا ہے پرابلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رن کرنا چھوڑ دیں گی وہ ایرر دینا شروع کر دیں گی اینڈ مائنڈ اٹ ایک ڈیولپڈ سسٹم کے اندر ایک ڈیولپ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر اگر اس طرح سے ایرر دینا شروع کر دیں ڈیو ٹو اینی چینج تو پھر آپ کو اس سیکوینس کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ ایک بڑے ڈیولپ سسٹم کے اندر آپ کو یہ گیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک چینج جو ہے اس کا افیکٹ کہاں کہاں ہو سکتا ہے although with the proper documentation you can keep an account of the link between the things yes لیکن پھر تو یہ ہے کہ آپ اگر چینج کریں گے تو مناسب اقدامات کے ساتھ مناسب اسٹریٹجی کے ساتھ چینج کریں گے لیکن یہ بات میں پھر آپ سے ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیولپ سسٹم کے اندر جو سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے جس میں ڈیٹا بیس پاپولر ہو چکا ہوا ہے اس میں چینج کرنا جو ہے وہ بہت بھاری ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے چنانچہ جب ہم ڈیٹا انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک ایڈوانٹیج ہے تھری لیول آرکیٹیکچر کا اس میں ڈیٹا اور پروگرام وہ ایک دوسرے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیٹا میں چینج کر سکتے ہیں اس کے اسٹرکچر میں چینج کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اپلیکیشن پروگرام کو اس کا فرق نہیں پڑے گا and that is a great achievement with the database approach this is the second perspective of the data independence اور ود ان دس کورس ہم جب بھی ڈیٹا انڈیپینڈنس کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ والا پرسپیکٹو ہوگا پہلا والا بھی غلط نہیں ہے but generally we mean by the data independence یہ والا جو فیکٹر یا یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس میں کہتا ہے کہ changes in the lower level do not affect the upper level here we mean levels the level of the three level architecture یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوور لیول کے جو اسکیماز ہیں ان میں کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہائر لیول کی اسکیماز پہ نہیں ہوگا یعنی اگر آپ انٹرنل لیول پہ کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے کنسپچل پہ نہیں ہوگا اور ظاہر جب کنسپچل پہ نہیں ہوگا تو ایکسٹرنل پہ بھی نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اگر آپ کنسپچل لیول پہ کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل لیول پہ کے اوپر نہیں ہوگا this is what is meant by data independence dear student there are two precautions here پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب ڈاٹا انڈیپینڈنس کو ڈیفائن کریں گے تو ڈیفائن تو یوں ہی کریں گے کہ there is no effect of the change on the higher level that we made in the lower level یا یوں کہیں کہ the immunity of the higher level from the changes in the lower level but mind it آپ اس سے یہ ہر گز ہرگز بس سمجھ لیجیے گا کہ آپ کوئی بھی چینج کرتے رہیں اس کا افیکٹ نہیں ہوگا تو you have to be careful you have to be clear about what do mean by this ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ mind the direction as well جو ہم اس ڈیفینیشن کی جب بات کرتے ہیں ہم نے کہا کہ changes at the lower level have no effect at the change at the higher level تو اس کو آپ نے الٹا نہیں کہہ دینا یہ نہیں کہنا کہ changes at the higher level do not affect the lower level no بلکہ یہ اس طریقے سے ہے کہ جو لوور لیول پہ چینجز ہیں ان کا افیکٹ جو ہے وہ ہائر لیول کے uh, کے اوپر یا ہائر لیول کے اوپر نہیں ہوتا دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میں ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں کہ the change in the schema is a very serious thing اب ہم uh, اس یہ بات ایسے کیوں نہیں کہتے کہ ایکسٹرنل لیول جو ہیں ان کی چینج جو ہے وہ لوور uh, لیول پہ یا جو ایکسٹرنل لیول کی چینج جو ہے وہ اس سے کنسرٹ لیول جو محفوظ رہے گا اس لیے کہ at the external level we do not allow to make any change in the schema mind it I am talking about the schema کیونکہ جو ایکسٹرنل یوزر ہے جو ایکسٹرنل لیول ہے that is the concern of the end user and you do not allow to make any change in the schema to the external user جو ایکسٹرنل یوزرز ہیں تھرو دا ایکسٹرنل ویو وہ صرف ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں اپنے مطلب کا ڈیٹا لیکن جو اسکیموں کو ڈیفائن کرنا اسکیموں میں چینج کرنا that that is is not the the the the job job of of external user user یا یا end D B A designer اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا انڈیپینڈنس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ باٹم ٹو اپ ڈیفائن کرنا ہے کہ لوور لیول چینجز جو ہیں ان کا افیکٹ جو ہے وہ اپر لیول چینجز پہ نہ ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکشن کا خیال کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کے نتیجے کے طور پہ جو آپ کے ہائر لیول ہیں وہ ہر طرح کے چینج سے امیون ہو گئے ہیں یا ہر طرح کے چینج سے بچ گئے this is not possible even اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ جو سلائڈ ہے وہاں پہ ہم جب چینجز کی ایگزامپل دیکھیں گے تو وہاں میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس امیونٹی سے کیا مراد ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس کی دو ٹائپس ہیں logical data independence and physical data independence let see what do they mean اس کو ہم یوں دو طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور بیسیکلی یہ جو دونوں ڈیفینیشن ہیں یہ جو ہماری ڈیٹا انڈیپینڈنس کی جنرل ڈیفینیشن ہے اسی سے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں بھی اور فیزیکل میں بھی اب دیکھیے یہ ڈیفینیشن پہلے سے ملتی جلتی ہے فرق صرف یہ ہو گیا کہ now you name the level اور اسکیمز اسپیسیفکلی مثال کے طور پہ you say changes in the conceptual model do not affect the external views یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ immunity of external level from changes at the conceptual again کو changes of a certain level note see کہ کوئی بھی چینج کرتے رہیں کوئی فٹ نہیں ہوگا no let see different are uh, examples example of the of of changes that we can make at the conceptual مثال کے طور پہ اس میں آپ دیکھیں لکھا ہوا کہ ایڈنگ اے نیو فائل اور انڈیکس ایٹسٹرا انڈیکس میں be you are not able to understand what do mean by index but later you will be ان شاء اللہ اب یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس ڈیولپ کر لیا امپلیمنٹ کر لیا پاپولیٹ کر لیا نو دیر ارائیز اے نیڈ کہ ہمیں جو اپنی ڈیٹا ہم نے ڈیفائن کیا ہوا تھا نیٹ سے کوئی بھی فائل ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر ایک اور فائل کو ایڈ کر لیں اب ڈیٹا انڈیپینڈنس کی وجہ سے اس کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی اپلیکیشن پہلے چل رہی تھیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ڈیٹا بیس کے اندر پریکٹیکلی ایک اور فائل ایڈ ہو چکی ہے this is only due to the data independence اسی طرح adding a new field in a file کہ آپ نے کہا کہ ہم نے امپلائی کا ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے اور کل کو فرض کریں اس میں آپ نے پہلے ڈیٹا اسٹور نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کے بچوں کی تعداد now let's particular reason you need to know the number of of children every employee اس کیس میں you need to add a new field تو آپ نے اس نئی اپلیکیشن کے لیے اگر یہ فیلڈ ایڈ بھی کر لیا the beauty of the data independence کے اور obviously of the three level architecture کہ جو آپ کی ایگزٹنگ اپلیکیشن تھیں جو پروگرام آپ کے پہلے سے چل رہے تھے and they could be tens of them even hundred of them ان کو وہ سب کے سب پہلے کی طرح سے رن کرتے رہیں گے ان میں سے کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے ایکچولی اپنے ڈیٹا بیس کے اندر اپنے ڈیٹا کے اندر ایک نئے فیلڈ کو ایڈ کر لیا ہوا ہے اسی طرح بعض دفعہ آپ کسی ایٹریبیوٹ کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے اس کو کیا ہوا تھا لیٹ سے نمبر میں اب آپ اس کو اسٹرنگ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ you want to change the size of an attribute let say you are you defined attribute name as of length twenty before and now you need redefine twenty five تو آپ اس کو ریڈیفائن کر لیجیے there would no effect on the already existing application of the data independence and obviously of the three level architecture now deleting an attribute this is serious یہاں میری وہ مراد ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی بھی چینج کر لیں لیول پہ ایکشن لیول پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نو no. کیوں وہ اس لیے کہ جب آپ ایک ایٹریبیوٹ ڈیلیٹ ہی کر دے رہے ہیں لیول سے تو there could be tens of application جو کہ سم ہاؤ اور ادر اس ایٹریبیوٹ سے ریلیٹڈ ہیں کوئی اس کو ریڈ کر رہا ہے کوئی اپلیکیشن جو ہے اس کو کسی کیلکولیشن میں استعمال کر رہی ہے کوئی اپلیکیشن اس کو پرنٹ کر رہی ہے so so, if you delete attribute at the conceptual level تو وہ تمام ایپلیکیشن جو کہ اس ایٹریبیوٹ کو ایکسس کر رہی تھی جب وہ ایپلیکیشن رن ہوں گی no due to inter inter map schema mapping the attribute at the external level they will be try to be connected with the attribute at the conceptual level تو ہوگا کیا کہ آپ نے کنسپچل لیول پہ تو ایٹریبیوٹ ڈیلیٹ ہی کر دیا ہوا ہے ایرر فیل ناؤ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آل دو ڈیٹا ڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ کو یہ امیونٹی پرووائڈ تو کرتا ہے کہ if you make a change at the conceptual level تو due to the logical data independence اس کا افیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرا لیول پہ نہیں ہوگا but mind it the changes of certain type اور بعض چینجز جو ہیں وہ اب بھی افیکٹ کر سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اس لیے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ سے ڈیفائن کرنا ہے کنسپچل um, uh, یا لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کو تو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ there will be no unnecessary effect on the external level of the changes at the conceptual level let's move forward پھر وہی this is second type of the data independence that is physical data independence اور ان کی یہ دونوں ڈیفینیشن جو ہیں وہ اچھی ڈیفینیشن سے ہم نکال سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ changes in the internal model do not affect the conceptual model یا immunity of conceptual level from the changes at the internal level but again certain type of changes اور اسٹل بعض چیز ایسی ہوں گی کہ جو کنسپچل لیول پہ افیکٹ کریں گی آئیے اس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ چینجنگ فائل آرگنائزیشن جو فائل آرگنائزیشن ہے یہ change D B M S خود بھی کر سکتا ہے due to certain reason may be efficiency یا may be on the direction of the D B A D B M S will change the file organization اسی طرح انڈیکس انڈیکس کو کو کو یا امپلیمنٹ کرنے کی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں لائک like, یہاں میں نے ایگزامپل ہیش کی ان کے ذریعے you can implement the index تو کسی وقت جو ہے آپ انڈیکس کی امپلیمنٹیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یا فرض کریں آپ نے اپنا جو اسٹوریج میڈیم ہے ہارڈ ڈسک کا سائز چینج کرنا ہے ہارڈ ڈسک کی ٹائپ چینج کرنی ہے آپ یہ چینجز کریں گے تو you make these changes at at the conceptual level there will be no effect of these changes اور ظاہر ہے جس میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ انٹرنل لیول پہ ایک ایٹریبیوٹ ڈیلیٹ ہی کر دیں تو پھر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کا افیکٹ اوپر نہیں ہوگا آبویسلی اس کا افیکٹ ہوگا کنسپچل لیول پہ اور جب کنسپچل لیول پہ ہوگا تو آبیسلی وہ چیز ٹرانسفارم کرے گی ٹرانسفر ہوگی to the external level as well I hope آپ کو ڈیٹا انڈیپینڈنس کلیئر ہو چکا ہوگا اس اسکرین کے اوپر آپ دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے میں دکھا رہا ہوں تھری لیول آرکیٹیکچر اور اس میں اس دفعہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کنسپچل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہ جس اسٹیج پہ ہمیں جو کنسپچل ڈیٹا انڈیپینڈنس مل رہی ہے اور جس اسٹیج پہ ہمیں فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس مل رہی ہے وہ دونوں میں نے بھی شو کر دیے ہیں اینڈ مائنڈیڈ جو آپ کی یہ دونوں ڈیٹا انڈیپینڈنس کی ٹائپ ہیں they are basically provided they are provided using the external mapping یا using the conceptual internal mapping the changes that you make at any level they are at maximum adjusted with in these mappings تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر جو تھری لیول آرکیٹیکچر ہے وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس پرووائڈ کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پر ہماری تھری لیول آرکیٹیکچر کی ڈسکشن جو ہے وہ پوری ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تھری لیول آرکیٹیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور اس میں جو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں ان کا آپس میں لنک اور جو تھری لیول آرکیٹیکچر کے بینیفٹس ہیں جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے یہ آپ کو مزید سمجھ آ جائیں گے جیسے جیسے آپ ڈیٹا بیسز کا استعمال کریں گے یا ڈی بی ایم کا استعمال کریں گے تو جب آپ ڈیٹا کو ڈفرینٹ لیولس پہ ڈیفائن کریں گے استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو تھری لیول آرکیٹیکچر جو ہے وہ مزید کلیئر ہوگا تو اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف ڈی وی ایم ایس کے ٹاپکس uh, کے جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بریفلی بتا چکا ہوں کہ D V M S performs two major functions one is managing the users and other is managing the data تو اس سلائڈ uh, uh, میں یا اب جو آئندہ کچھ سلائڈز ہیں ان کے اندر ہم ان فنکشنز کو ڈی وی ایم ایس کے فنکشنز کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور آپ کو ڈیٹا بیس میں اور ڈی بی ایم ایس میں تعلق سمجھ آ جائے میں لنک سمجھ آ جائے اس کے علاوہ ہم جو ڈی بی ایم ایس کی میجر ٹائپس ہیں اور ان میں سے کچھ ہم استعمال بھی کریں گے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ڈی بی ایم ایس کی مزید سمجھ آ جائے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی ہے ڈیٹا پروسیسنگ ڈیٹا پروسیسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ ڈیٹا سے ریلیٹڈ مختلف آپریشن کرتا ہے جیسا کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے ان مختلف آپریشن سے کیا مراد ہے right from starting the creation of data then putting the data into the database then arranging data in different forms then accessing the data placing it at different output devices all these activities یہ شامل ہیں پروسیسنگ آف ڈیٹا اور یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ D B M S perform کرتا ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ this is the responsibility of the D B M S to maintain a user accessible catalog یعنی کیٹلاگ سے کیا مراد ہے کیٹلاگ سے مراد ہماری ایک ایسی جگہ ہے ایسی چیز ہے جس میں تمام ڈیٹا بیس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ اسٹور ہوتی ہے یعنی جب ہم اسکیما کی بات کرتے ہیں ہم نے ڈفرنٹ کے لیولماز کی بات کی ہے ان وہ تمام اسکیما جو ہیں وہ کیٹلاگ میں موجود ہیں جتنے یوزرز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کیٹلاگ میں موجود ہے تو جو کیٹلاگ ہے وہ تمام جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں اس کے یوزرز کے بارے میں اور بہت سی انفارمیشن جو ہے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ کیٹلاگ میں کیا کیا ہوتا ہے all that is stored in the catalogue ساتھ ہی یہ بات خاص طور پہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں جن کے بارے میں کیا پائندہ پڑھیں گے ان کے ساتھ ایک ریکوائرمنٹ جو ہے یا کنڈیشن جو ہے ڈی بی ایم ایس کے اوپر وہ یہ بھی امپوز ہو گئی ہے کہ these catalogs should be accessible to the user as well اب ظاہر ہے کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ جب یوزر کی بات کرتے ہیں تو we do not mean by it the end user کیونکہ اینڈ یوزر کو ایک تو بات ہے کہ نہ تو اتنی ٹیکنیکلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ جان سکیں کہ کیٹلاگ کو استعمال کیسے کرنا ہے اور دوسری بات ہے کہ نہ ہی ان کا ریسپانسبلٹی لیول وہ ہوتا ہے کہ you give them the right to access the catalog because again catalog means the structure of the database and that is serious that is intention that is serious وہ آپ کسی اینڈ یوزر کو کسی نائف یوزر کو you want allow him to access تو جب ہم کیٹلاگ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی کیٹلاگ کو جو ایکسس کرتے ہیں that is the D B A یا مے بی بعض کیسز میں جو آپ کا یوزر ہے کیونکہ because they are placed at the higher position the organization تو ان کو عام طور پہ یہ آتھرائزیشن ہوتی ہے لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو آپ کے اس طرح کے جو مینجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا جو آپ کے جس یوزر کہتے ہیں they are not familiar with the catalog structure تو اس لیے ان کے استعمال کی نارملی یہ نہیں ہوتی یا وہ اس کو نارملی استعمال نہیں کرتے اس کو جنرلی جو استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈی بی اے لیکن D DBMS M S has to provide the to to the catalog اس کے بعد ہے ٹرانزیکشن سپورٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کسی ایک uh, کام کے یونٹ کو کہتے ہیں جسے آپ کہیں ایک کام وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سسٹم کے اوپر کہ کسی سسٹم میں آپ ایک کام کو ایک ٹرانزیکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی سپورٹ دینی چاہیے کہ ایک کام کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ٹرانزیکشن ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے اس پہ خاص طرح کی آپریشن کرے اس کو خاص طریقے سے خیال رکھے ٹرانزیکشن اور اس پہ کیا آپریشن ہوتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن اس وقت یہ جاننا کافی ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ ٹرانزیکشن کی سپورٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے پھر ہے کنکرنسی کنٹرول سروسز یہ ہم پہلے بڑھ چکے ہیں کہ کنکرنسی سے مراد یہ ہے کہ multiple user accessing the database at the same time تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ this is a very sensitive a very technical thing تو آپ this is very nice this is very sweet نا کہ you are providing concurrent access but you have to be careful the concurrent access can make the database inconsistent تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کنکرنٹ ایکسیس دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کا پراپر کنٹرول بھی پرووائڈ کرنا چاہیے let's move to the next line recovery services اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اگر بائی چانس آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے اس میں یہ فیسلٹی یہ اس کی کریکٹرسٹک اس میں یہ فیچر اس میں ہونا چاہیے کہ جب دوبارہ آپ اس کو آن کریں تو وہ ڈیٹا بیس کو صحیح حالت میں لے آئے کیسے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے مگر اس وقت اتنا جاننا کافی ہے اس کے بعد ہے آتھورائزیشن سروسز یعنی ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو صرف وہی لوگ ایکسس کر سکیں ایکسس کر سکیں اور پھر وہی آپریشن کر سکیں جو کہ ان کو الاؤڈ ہے this is called authorization services پھر ہے سپورٹ فار ڈیٹا کمیونیکیشن اگر ڈیٹا کو کسی جگہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اوور اے نیٹورک ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کیس میں وہ فیسلٹی بھی ڈی بی ایم ایس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ڈیٹا کو ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کر سکے اوور اینی میڈیم پھر ہے انٹیگریٹی سروسز انٹیگریٹی سروسز سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیٹا کے اوپر you place different checks on that تو this should be the responsibility of the D B M S that it takes care of those checks یعنی اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امپلائی ہے اس کے ریکارڈ کے اندر ہم نے اس کے ڈپارٹمنٹ کا لنک رکھنا ہے ڈپارٹمنٹ کا نام رکھنا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے نام وہی وہاں پر آنے چاہیے جو کہ لیگل ہیں جو کہ صحیح ہیں یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس آرگنائزیشن میں جو ڈپارٹمنٹ واقعی موجود ہیں امپلائی کے لیے وہی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک ادارے میں کسی آرگنائزیشن میں پبلک ریلیشنگ کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے and when we see the data of an employee the department is written as the public relations تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی انٹیگریٹی نہیں ہے وہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے تو ڈی بی ایم ایس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو اس طرح کے انٹیگریٹی چیکس ہیں کہ جو ڈیٹا کی کریکٹنیس کو ڈیٹا کے صحیح ہونے کو گارنٹی کریں اس کی ایشورٹی دیں وہ سروسز پرووائڈ کرنا بھی ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے ان دو سلائڈس کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ہیں ڈی بی ایم ایس کے جنرل فنکشنز اور جن سے کہ آپ کا آئندہ واسطہ پڑتا رہے گا اب ہم اس کے بعد جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈی بی ایم ایس تو آئیے دیکھتے ہیں dear students D B M S کو ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں ڈفرینٹ سچویشن میں استعمال کرتے ہیں ان کو براڈلی ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک ہم کیٹیگری کیٹیگری کہتے ہیں single user database management system environment اور دوسری کیٹیگری ہے multi user D B M S environment what is meant by single user D B M S environment اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈی بی ایم ایس کو صرف ایک یوزر جو ایکسس کر رہا ہے ایکسس کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہے تو جو انوائرمنٹ وہ تو ملٹیپل یوزرس کے لیے ہے پر کسی وقت by chance only single user is accessing the database یا ڈی بی ایم ایس تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے this is a single user environment بلکہ ایسی environment that can only support single user at a time یعنی اور اس کو نارملی ہم جو ہے وہ desktop D B M S بھی کہتے ہیں یعنی جس میں ایسا ہوگا کہ جب آپ D B M S run کریں گے تو جو ڈیٹا بیس اس کو رن کرے گا جو ڈیٹا بیس آپ استعمال کریں گے وہ یہی ہوگا کہ اس کو ایک وقت میں ایک ہی یوزر استعمال کر سکے گا چاہے اس کمپیوٹر پہ دس لوگ آ جائیں مختلف اوقات میں اور وہ اس ڈی بی ایم ایس کے تھرو یا اس ڈی بی ایم ایس کو استعمال کریں یا اس ڈی بی ایم ایس کے تھرو ڈیٹا بیس کو استعمال کریں وہ ایک الگ بات ہے ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ جو سنگل یوز انوائرمنٹ ہے اس میں وہ ان دس لوگوں کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دس لوگ مجھے استعمال کر سکتے ہیں یا اس ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتے ہیں بٹ دا تھنگ از کہ ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں اس کو ایک یوزر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوگا so this is call single user D B M S environment obviously جو اس کا کنٹریری ہے وہ کیا ہے multi user D B M S environment اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف طرح کی جو انوائرمنٹس ہیں وہ ایگزٹ کرتی ہیں آئیے دیکھیے کہ وہ کون سی انوائرمنٹس ہیں پہلی اس میں ہے ٹیلی پروسیسنگ انوائرمنٹ یہ this was in the beginning days of the start days of the D B M S اور یہ آج کل اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی دوسرا ہے file server still this is not being much use nowadays اور تیسری ہے کلائنٹ سرور یہ وہ انوائرمنٹ ہے کہ that is being generally use nowadays in a multi user D B M S environment تو آئیے ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے ان کو ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں یہ سلائڈ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے ایک ٹیلی پروسیسنگ انوائرمنٹ اس میں درمیان میں آپ کو ایک کمپیوٹر نظر آ رہا ہے یہ وہ مشین ہے کہ جس پہ basically D V M S run کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں they are terminal or dumb terminal dumb terminal سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پروسیسنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی they are only use for seeing the results اور ٹائپنگ سم تھنگ تمام جو پروسیسنگ ہے جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ رن کر رہا ہے سینٹرل کمپیوٹر کے اوپر اور ایون جو ان ٹرمینل پہ the application that you are seeing اور running they are also running at the central computer تمام پروسیسنگ جو یا ہو رہی ہے جو ڈیٹا بیس کے اوپر ہو رہی ہے چاہے جنرل جو اپلیکیشن رن ہو رہی ہے all of that is on the central computer and that is basically sent the output is sent to the terminal and terminal just displays it جیسا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ this environment puts a lot of burden on the central computer کیونکہ اس میں یہاں پر تو آپ صرف تین ٹرمینل دیکھ رہے ہیں ڈی بی ایم ایس میں ظاہر انوائرمنٹ میں تو بہت سے ٹرمینل بھی ہو سکتے ہیں دسیوں بیسوں سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ if single computer is handling the processing of all those terminal تو too much load on that single computer تو یا تو اس کمپیوٹر کو بہت ہیوی بہت فاسٹ ہونا چاہیے مگر جتنا بھی فاسٹ ہو when it is handling so many application it naturally slows down تو یہ وہ انوائرمنٹ تھی جو کہ multi user D B M S environment کے شروع کے دنوں میں استعمال ہوئی زیادہ پاپولر ہوئی اب یہ اس کے اندر زیادہ استعمال نہیں ہوتی آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے this is a file environment اس انوائرمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نارملی ایک لوکل ایریا نیٹورک پہ یا اب فی الحال آپ یہ ورک پہ اسٹیبلش ہوتی تھی اس پہ بنتی تھی تو ڈیٹا مینجمنٹ ہے ڈیٹا جو اسٹوریج ہے that was the responsibility of the file server لیکن جو آپ کے پہلے آپ کے تھے ڈم ٹرمینل اب جو آپ کے پاس تھے وہ تھے ورک اسٹیشن اور پراپر کمپیوٹر ہوتے ہیں ہوتے تھے and every work station was running a D B M S so اس کا مطلب یہ ہے کہ a local copy of D B M S is running on all the work station اب جب بھی کسی یوزر کو ڈیٹا کی ضرورت ہے ڈیٹا بیس سے the user will send that query from the work session to the basic file server file server جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو مینج کر رہا ہے the major characteristic of this approach was that when over a work session request for some data rather than sending only that data the complete file was sent to the work session کیوں کہ ورک اسٹیشن جو ہے وہ خود سے ڈی بی ایم ایس کی کاپی رن کر رہا ہے تو اس میں صرف یہ ہے کہ آپ جو فائل سرور ہے وہ اسٹوریج کو مینج کر رہا ہے آل جو ڈیٹا بیس آل جو file data base they are being stored at a central place لیکن وہاں پروسیسنگ نہیں ہو رہی processing is done at the work station تو کیا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کو کسی ڈیٹا کی ضرورت پڑتی تھی تو بجائے اس کے کہ آپ کو صرف وہی ڈیٹا ملے جس کی آپ کو ضرورت ہے تمام ڈیٹا جو بلکہ پوری فائل جو ہے وہ آپ کو بھیج دی جاتی تھی مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں دس ہزار امپلائیز ہیں اب آپ کے ڈیٹا بیس میں دس ہزار امپلائیز کا ریکارڈ جو وہ اسٹور ہے آپ کو کسی ایک امپلائی کا ریکارڈ چاہیے آپ ان دا فائل سرور انوائرمنٹ آپ اپنے ورک اسٹیشن سے you will send a request to the file server and file server will transfer the entire employee file جس میں کہ دس ہزار ریکارڈ تھے وہ ساری کی ساری آپ کو بھیج دے گا آپ کے ورک اسٹیشن پہ یہاں پہ آ کے آپ وہ کیوری وہ اپلیکیشن اس فائل پہ رن کریں گے اور وہ دیکھیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ if you want to make some change let in in the the file data دیکھیں نا ایک صورتحال تو یہ کہ you want just to read the data کیا آپ نے دیکھنا تھا کہ لیٹ سے کہ ایک ہمارا امپلائی ہے وقار حسین اس کے اس مہینے کے ورکنگ آورس کتنے ہیں this situation you just want to read the data تو کیا ہوگا کہ وین یو دا ڈیٹا جو uh, وکار جو ہے وہ سے uh, کہ گریڈ uh, تھری میں تھا نا we want to move in to the grade four ترقی کر دی اس کی تو کیا ہوگا کہ all this ten thousand record will move to the work station آپ وہاں پہ ایک ریکارڈ میں چینج کریں گے and then all this ten thousand record will go back اور وہاں پہ جا کے دوبارہ لکھے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آل دو یہاں پہ آپ کا جو فائل سرور ہے the file server is not that busy as it use to be in the tele processing environment لیکن اب پرابلم یہاں پر کیا ہو گیا your network is now over burdened یعنی آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس پہ ٹریفک اتنی زیادہ ہے کیوں کیونکہ آپ فائلس بہت زیادہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہ ایک فیچر تھا اس انوائرمنٹ کا let see the next environment this is server environment اس میں آپ کے کے پاس پاس ایک سرور مشین ہے ہے اور آپ آپ ہیں جو اس پہ کا جو فرنٹ اینڈ ہے یا جو آپ کی اپلیکیشن پروگرام ہے وہ رن کر رہا ہے تو جب بھی آپ کوئی ڈیٹا ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کیوری کا جو سینٹیکس وغیرہ ہے جو کہا کیوری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی لوکل مشین پہ چیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ چلی جائے گی آپ کے سرور کے پاس server is the machine where actually D B M S is running and mind it in server environment you do not have D B M S running on the class where as in the file server environment every work station was running a copy of the D B M S یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو کلاس ہیں they are running just the application لیکن جو ڈی بی ایم ایس ہے that is running on the server اب آپ نے ایک ریکویسٹ بھیجی D B M S will receive that request وہ دیکھے گا کہ the request that that has has been been request legal or not whether data exist or not اگر ڈیٹا ایگزٹ کرتا ہے تو وہ ڈیٹا وہاں سے جو ڈیٹا بیس ہے جو ڈیٹا اسٹور ہے جو فائلز ہے وہاں سے لے گا اور صرف وہی ڈیٹا جو ہے وہ پاس کرے گا واپس کلائنٹ کو اس سے آپ کو اس آئیڈیا کی بیوٹی نظر آ گئی کہ نہ تو اس میں جو ٹیلی پروسیسنگ کی طرح آپ کا جو سرور ہے دیٹ از اوور برڈنڈ کہ تمام اپلیکیشن وہاں رن کر رہی ہیں اور دوسری بات ہے نہ ہی اس کا جو جو ہمارے پاس فائل سرور انوائرمنٹ کا جو ڈرا بیک تھا کہ نیٹورک واز ٹو بزی وہ بھی یہاں پر نہیں ہے because the D B M S is returning only the required data تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلائنٹ سرور انوائرمنٹ ہے اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی ان شاء اللہ آئندہ کے لیکچر میں پڑھیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم یہاں پہ اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور جانے سے پہلے میں آپ کو آج کے لیکچر کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بتا دوں آج کے لیکچر میں ہم نے تھری لیول آرکیٹیکچر کی ڈسکشن کو مکمل کیا اس میں ہم نے تینوں لیولز کے اسکیماز کو تینوں لیولز کو ڈسکس کیا اور ان کے آپس میں جو لنک ہے وہ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد جو تھری لیول آرکیٹیکچر کا یا ڈیٹا بیس اپروچ کا جو کہ میجر ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس ہم نے وہ ڈسکس کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کی دو میجر ٹائپس ہیں لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس اور فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس ہم نے ان کو ڈسکس کیا اور فائنلی میں نے آپ کو ڈی بی ایم ایس کے ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں ان کے بارے میں بریفلی بتایا اور جو ڈی بی ایم ایس کے جو ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں جن میں کہ single user D B M S environment اور multi user D B M S environment ہے وہ شامل ہے ہم نے ان کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد میں نے آپ کو ان تمام انوائرمنٹس کے بارے میں ان کے جو میجر کیریکٹرسٹکس تھیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کیا ہے آئی ہوپ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا اجازت دیجیے اللہ حافظ